جتنی عمر ہم گزار چکے نا وہ مل چکی اب آئندہ کتنی باقی ہم نے کوئی اس کا علم نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں انہیں یقینی طور پر ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے یہاں سے اٹھ کر فیضان مدینہ تو باہر نکلنا نصیب ہوگا ہی ہوگا کسی کو یقین یقینی خبر نہیں ہے تو ایسی بے اعتبار دنیا یعنی جب موت آئے گی دنیا چھوٹے گی اندر اسٹوڈنٹ ایسی بے اعتبار دنیا کہ جس کی پل کی کوئی خبر نہیں وفا اس نے کسی کے ساتھ کی نہیں ارے دنیا کی دولت اگر کسی کے پاس آ بھی گئی تو اس میں میرے پاس اس طرح کے سہدے موجود ہیں جو بیچارے بیمار ہیں اور ہو سکتا ہے ان کے پاس دولت بھی ہوگی لیکن اچھی طرح دیکھ لیا ہوگا کہ دولت سے دوا تو ملتی ہے شفا نہیں ملتی شفا خرید نہیں سکتے ٹھیک ہے آہستہ آہستہ آہستہ وہ ایک ہوتا آدمی کو میں ٹھیک ہو جاؤں گا لیکن کیا ایسی کوئی صورت ہے کہ ہم بہت ساری دولت دے دیں کہ بھائی ایک ہزار روپے میں علاج ہوگا آہستہ آہستہ لاکھ روپے میں بالکل کوئک سروس ہے اور یوں جھٹکے میں دل بھی صحیح ہو جائے گا سب کینسر بھی درست ہو جائے گا لاکھ نہیں پچاس لاکھ پچاس لاکھ نہیں پچاس کروڑ دے کر بھی کیا اس دولت سے کینسر کی دوا آپ خرید پائیں گے یقیناً نہیں تو پتا چلا کہ دولت سے دوا ملتی ہے شفا نہیں ملتی تو ایسی بے اعتبار بے وفا دنیا کے پیچھے ہم آنکھیں بند کر کے بھاگ رہے ہیں کہیں ہماری بھول تو نہیں یقیناً ہماری بھول اور ایسی بھول ہے ایسی بھول ہے ایسی بھول ہے کہ اس کو بھول سمجھتے ہوئے بھی ہم اس کی بھول بھلیا میں اٹکے ہوئے ہیں اور آخرت کی طرف ہمارا رخ نہیں ہو پا رہا تو پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو ایک بار سن لیجیے یہ ہبون دنیا و الآخرہ دنیا سے محبت رکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے کاش ہم آخرت کو یاد کرنے والے بنے دوسرے نمبر پر فرمایا گیا وہ یو ہبون المال سون الحساب مال سے محبت رکھیں گے اور محاسبے یعنی اس کے حساب کو بھول جائیں گے آخرت کے حساب کو بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ہماری غالب اکثریت اس وقت مال کی متوالی ہے اور مولا سے غافل اور قیامت کے حساب کی کوئی پرواہ ہی نہیں حالانکہ جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا وبال زیادہ ہوگا اور مال جو حلال ہوگا اس پر حساب ہوگا اور حرام مال پر عذاب سنا دیا جائے گا تو اول تو حلال مال جمع کرنے کی صورت بہت ہی کمیاب زیادہ تر صورتیں حرام ذرائع سے ہی ہیں یعنی کوئی مالدار یعنی کروڑوں پتی دعویٰ تو کر دے گا کہ میرے پاس مال حلال کا ہے لیکن شاید اس کی اسکیننگ کی جائے تو اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی کہ اس کا مال حلال ہے یا نہیں تو اس لیے وہ خدا سے ڈرتے ہوئے اپنے مال پر غور کرے کہ کتنی ٹیکس کی چوری کرتا ہے کتنا رشوت سے وہ اپنے کاروبار میں مدد حاصل کرتا ہے اور کیا کیا سود پر لون لے کر اس نے کاروبار جمایا ہے پھر ملاوٹ کی کیا پوزیشن ہے دھوکے کی کیا کیا صورت ہے اپنے مزدوروں کے ساتھ یا اپنے جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ کیا کیا اس کا سلوک ہے پھر اس مال کی وجہ سے اپنے قلب کی کیفیت کیا ہے اب جیسے کہ بہت بڑا سیٹ ہے لیکن اپنے نوکر کو وہ حقیر جانتا ہے اور اس سے بچنا بہت دشوار ہے کہ سیٹ تو گدی پر بیٹھے گا نوکر قدموں میں حاضر رہے گا تو اب اپنے دل کی کیفیت کیا ہے اگر یہ سیٹ صاحب اپنے نوکر کو گھٹیا سمجھتے ہیں اپنے سے تو یہ تکبر میں مبتلا ہوئے تکبر کی تعریف یہی ہے کہ اپنے سے دوسرے کو گھٹیا جاننا اور حدیث پاک میں کہ جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا تو چاہے اربوں خربوں روپے مال حاصل ہو جائے جنت کی ایک انچ زمین بھی اس سے خریدی نہیں جا سکتی یہ بیکار مال ان مانو کر کہ وہ مطلب ہے کس کام کا وفا تو ہے نہیں بلکہ مال ایسا ابال ہے کہ غریب آدمی فٹ پاتھ پر سو جائے گا بے خبر مالدار جتنا زیادہ مالدار ہوگا اتنا اس کو چھپ کر رہنا پڑے گا اس کو چٹیاں ملیں گی کہ اتنی اتنی رقم پلا دن تک دے دو ورنہ یوں تو یوں جیسے ہمارے یہاں کا ماحول ہے اچھا اور پھر یہ کہ بغیر وارننگ کے یا صاحب مال کو اٹھا لیتے ہیں یا اس کی اولاد کو اٹھا لیتے ہیں اغوا کر جاتے ہیں اور پھر وہ ان کی زبان میں وہ تاوان کہتے ہیں یہ لوگ اس کو تاوان طلب کرتے ہیں اس کا یہ ہمارے یہاں اس کو تاوان کہا جاتا ہے اگرچہ یہ تاوان نہیں ہے شرائن اس کی تاوان اور چیز ہوتی ہے لیکن ہمارا اس کو آج کل تاوان بولتا ہے تو یہ اس کا مطالبہ رکھ دیتے ہیں اور کیا پوزیشن ہوتی ہے وہ تو جس کے ساتھ گزرے اس کو پتا ہوتا ہے تو غریب کا بیٹا کوئی اغوا نہیں کرے گا اٹھا بھی لیں گے تو اس کو رانگ نمبر سمجھ کر چھوڑ دیں گے لیکن بیچارہ مالدار جو واقعی بیچارہ ہے وہ تکلیف میں ہمارے یہاں تو مال جو ہے وہ وبال ایک تو دنیا میں اس کا وبال طرح طرح کا خوف حاسدوں کے حسد کا خوف دشمنوں کی دشمنی کا ڈر اور پلس آخرت کا حساب جو اس ان سب معاملات سے سخت تر سورت کا کی آخری آیت ہے یوم پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا تو قیامت کے روز ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا اس وقت بندہ کیسے حساب دے سکے تو جتنا زیادہ ہوگا اتنا حساب بھی زیادہ ہوگا سیدنا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور ہر صحابی قطعی جنتی اور جنت ہی جنتی ہے ہر صحابی لیکن مال کا جہاں تک تعلق ہے تو سیدنا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ میں زیادہ مالدار تھے اور یقیناً ان کا مال حلال اور ایسا حلال کہ اگر ہم کو ان کے مال کا کوئی ایک ذرہ مل جائے تو ہماری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں ایسا حلال لیکن ان کی کیفیات امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح نقل فرمائی ہے کہ قیامت کے روز تمام صحابہ میں سب سے آخر میں یہ جنت میں جائیں گے اس لیے کہ ان کے پاس مال بہت تھا دنیا میں تو مال کے حساب کی وجہ سے ان کو وہ روکا جائے گا اور مال کا وہ حساب اسے لیا جائے گا اور آخر میں یہ گھٹنوں کے بل جنت میں داخل ہوں گے ایک صحابی رسول کے حلال مال کی یہ کیفیت تو ہم اپنے مال کا ذرا حساب کتاب جوڑیں کہ اپنا کیا بنے گا کہ اول تو وہ حلال مال ہونا اس لیے بھی دشوار ہے کہ مال کمانا ہی نہیں آتا سچی بات یہ کہ ہمارے یہاں اس کو کمانا آتا ہے جو چار سو بیس ہو دھوکہ دے سکے وہ چکری چپڑی باتیں کر کے اگلے کو ٹھگ سکے ہم اس کو بولتے ہیں کہ اس کو کمان آتا ہے اور جو شریف آدمی ہو اور حلال روزی کے لیے وہ ترکیب بنا تو بولے یار اس میں ڈھنگ ہے نہیں جی، یہ دو پیسے جمع نہیں کر سکتا ہمارے یہاں یہ ہے تو اب یہ کہ حلال مال تو کمانا آتا نہیں ہے اگر کوئی سوچتا کہ میں حلال کماتا ہوں تو اس کو بھی عام طور پر نہیں آتا ہوتا کیونکہ شرعن جس کو تجارت کرنا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ تجارت کے ضروری احکام جانتا ہو اس کو سیکھنا فرض ہے نہیں سیکھے گا گناہ اور نہیں سیکھے گا تو حرام میں جا پڑے گا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا تو اس لیے سیکھنا ضروری ہے وہی خبن الخلقہ الخالق مخلوق سے محبت رکھیں گے اور خالق کو بھول جائیں گے تو جتنی مخلوق سے ہمیں محبت ہے یہ سب جانتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کو بالکل گویا آج بھلا کر رکھا اگر اللہ یاد ہوتا تو کیا کوئی نماز ہماری قضا ہوتی بلکہ جماعت ہماری چھوٹتی اللہ یاد ہوتا تو ہماری زبان پر جھوٹ جاری ہوتا غیبت ہم کرتے ہم لڑائی جھگڑے کرتے بد اخلاقیاں کرتے ماں باپ کا دل دکھاتے مسلمانوں کو ایزا پہنچاتے افسوس کہ جیسا رب کو یاد کرنا چاہیے ویسا ہم یاد نہیں کرتے وہ جو ہمبون دنوب وین سونت توبہ گناہوں سے محبت رکھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے تو گناہوں سے محبت کی حالت تو ہمارے سامنے ہی ہے نماز جاتی ہو تو جائے گاہک نہیں جانا چاہیے ہے نا اصر کے وقت گاہک آ کر بیٹھ گیا تو وہ گاہک کو ڈیل کریں گے جماعت اگر زیادہ بھیڑ ہوگی دکان پر تو قضا اگر نمازی میں تو قضا کر دے گا یا بعد میں پڑھ لیں اکٹھی پڑھ لیں عشاء میں تینوں نمازیں پڑھ لیں رات کو حساب کتاب جوڑتے رہیں گے فجر میں ہاتھ نہیں کھلے گی تو کوئی صدمہ بھی نہیں ہے اس کا وہ دیر سے پڑھ لیں گے یعنی جو نمازی ہے اس کی حالت ہی ہے جو بے نمازی ہے اس کا تو پوچھنا ہی ہے تو بے یعنی نماز ادا کرنا ظاہر گناہ ہے میرے آقا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتح رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر ایک نماز جو قضا کرے اس کو وہ ہزاروں سال جہنم کے عذاب کا حقدار ہے ہزاروں سال ایک نماز قدا کر ایک نماز ترک کرنے کا جب یہ وبال ہے تو زیادہ نمازوں کا پھر کیا حال ہوگا تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم توبہ کریں سچی اور جتنی نمازیں رہ گئی ہیں وہ بھی قضا کریں تاخیر کی توبہ اور آئندہ کوئی نماز ہماری نہ چھوٹے ورنہ آخرت کا حساب نہیں کیا جا سکتا اسی طرح دیگر گناہوں کا معاملہ جھوٹ بے درخ بولا جاتا ہے جھوٹ کو کوئی ایب نہیں سمجھا جاتا آج کل مذہبی ہولیے والے بھی ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں اکثر وعدہ خلافی کا کوئی لحاظ کسی کو نہیں جیسے آپ کہہ دیا کہ بھائی آپ ذرا اجتماع میں آئیے گا ضرور آؤں گا اور دل میں یہ ہے کہ مولانا کو ضرور آؤں گا نہیں کہوں گا تو جان چھوڑے گا نہیں جاتا کون ہے یار ان کے ان کے پندے میں کہاں پڑیں گے مولوی ہوں گے یار اپنے بس اللہ اللہ کرو اور ماں باپ کی خدمت کرو یہ کرو وہ کرو یہی عبادت ہے یوں شیطان اس کو بےکاوا دیتا ہے اور علم دین سے مدنی ماحول سے اس کو دور کر دیتا ہے اب اس نادان کو یہ پتا نہیں کہ اس نے کبیرہ گناہ کیا کہ اس کو جب اجتماع کی دعوت دی گئی تو یہ دل میں اس کے موجود ہے کہ میں نے جانا نہیں ہے پھر بھی کہتا ہے ضرور آؤں گا یہی وعدہ خلافی ہے اور وعدہ خلافی حرام اور جاننا میرے جانے والا کام ہے ہاں اگر دل میں ارادہ ہے کہ میں حاضری دوں گا اجتماع میں اور ہاں کہا اس نے اور اب کسی وجہ سے نہیں پہنچا یا بعد میں ارادہ بدل گیا تب گناگار نہیں ہے کہ یہ وعدہ خلافی نہیں وعدہ خلافی ہے یہی کہ ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا نہیں اور ہاں بول کر جان تھا نہیں تو یہ عام ہے ہمارے یہاں پکا وعدہ بالکل پکا وعدہ میں مدنی قافلے میں سفر کروں گا میں اجتماع میں آؤں گا میں آپ کے درس میں بیٹھوں گا مگر وہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا نہیں ہے یہ مولویوں میں میں نے نہیں جانا یہ شیطان نے سب باغی بنا دیا یہ بازوں کا ذہن یہاں تک بنا دیا ہے کہ یار کچھ بھی ہو جائے ہم نہ سدھریں ہیں نہ سدھریں کہ قسم کھائیے میں نے داڑھی منڈائی ہے تو میں نے رکھنی نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے میں مولوی نہیں بن سکتا خدا کے بندے آپ سوچ تو سو آخر شیطان نے ایسا بھی کیا باؤلہ بنا دیا جس پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو نے کلمہ پڑھا تو یار اس معاملے میں ضد کرتا کہ میں نے داڑھی رکھنی نہیں ہے یہ جو اللہ رسول کی بات مجھے بتا رہا ہے میں نے اس کی ماننی نہیں یہ اینڈ لاسٹ ڈیسیزن ہے میرا آپ کا ہوگا کیا ہے اتنی بے باقی اتنی بے باقی کہ میں نے بس وہ ان کی یہ کرنا ہی نہیں ہے ان کی باتوں میں آنا ہی نہیں ہے اگر زبان سے زبان قال سے نہیں تو بعض اوقات حال سے تو یہ ظاہر ہوتا ہی ہے کہ چاہے سو دفعہ سمجھاؤ اس نے نماز پڑھنی نہیں ہے اس نے داڑھی سجانی نہیں ہے اجتماع میں حاضری دینی نہیں ہے وہ کرنا ہی ہے حالانکہ داڑھی منڈانا حرام اور ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام اور جاننا میں لے جانے والا کام ہے لیکن بس کہیں وہ دولت کا اسپیڈ بریکر لگا ہوا ہے کہیں منصب کا اسپیڈ بریکر لگا ہوا ہے کہ صاحب میرا تو عہدہ ہی ہے میری تو گریڈ یہ ہے میری تو ڈگری یہ تو یہ نہیں ہو سکتا صاحب میرے تو وہ چار بیپاریوں میں اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے تو یہ مال کا اسپیڈ بریکر کہ یہ پھر ویپاری کیا بولیں گے حالانکہ کوئی کچھ نہیں بولتا ایک اسلامی بھائی پر کوئی جھوٹا مقدمہ بن گیا تو آج کل تو لوگ بولتے ہیں یار امام اور ہر جگہ نہیں چلے گا تو بولا میں تو کورٹ میں بھی امام میں پیش ہو گیا جہاں بھی گیا امامے کے ساتھ مجھے تو بڑی یعنی تمیز کے ساتھ بات کی گئی تو میرے ساتھ تو بڑی عزت کی گئی اور کورٹ کے پیشکار نے بولا کہ میں بھی تمہارا پیر بھائی ہوں اتاری تو امام نے بولا مجھے تو بڑی عزت بخشی ہے یعنی کیس بہت ہیوی ہے اس کا چھوٹا کیسے بیچارے پر اللہ پاک اس کو بری کرے تو یہ کہ یہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ امامہ باندھ رکھے باندھیں گے اور داڑھی رکھیں گے تو لوگ ہم سے بات نہیں کریں گے ہم کو لفٹ نہیں کرائیں گے ایسا نہیں ہے پہلے آپ کو سلام کریں گے داڑھی منڈے کو کوئی نہیں بولے گا کہ دعا کرنا آپ کو رشتے دیں گے یار دعا کرنا میرا بچہ ذرا بیمار ہے یہ آپ کی اتنی احترام داڑھی کی وجہ سے ہو رہا ہے امامی کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ تو دنیا میں آخرت کا تو ابھی باقی ہے ان شاء اللہ تو اس لیے آپ شیطان کے چکروں میں نہ آئے وہ شبون دنوب وین سہ توبہ گناہوں سے محبت رکھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے مگر ہمیں ان میں سے نہیں ہونا ہے ہم انشاءاللہ اللہ گناہوں سے توبہ کرتے رہیں گے اور گناہوں سے محبت نہیں نفرت ہی رکھیں گے اور آخری پانچواں مدنی پھول میوحب القصور سعود مقبرہ محلات یعنی بلڈنگز عمارات حویلیوں سے محبت رکھیں گے اور قبرستان کو بھول جائیں گے ایک مکان بھی لینا ہے فلیٹ بھی لینا ہے تو معلومات کرتے ہیں کہ پڑوس کیسا ہے محلہ کیسا ہے علاقہ کیسا ہے لیکن قبر بنانی ہے تو کیا اس کے لیے کوئی ترکیب ہوتی ہے کہ یار کوئی نیک بندے کا پڑوس مل جائے نہیں ہوتی حالانکہ نیک بندوں کا پڑوس ہم دنیا میں بھی نیک بندوں کا نہیں مانگتے ہم تو مطلب ہے نا کہ کوئی اور ہی کیٹیگری مانگتے غریبوں کے محلے میں ہم کو مکان جمے گا نہیں نا وہ مالدار پوش ایریا چاہیے پوش یہ پوش ہے یا فوش ہے وہ آپ کے اوپر فیصلہ ہے تو یہ ایریا آپ کو چاہیے غریبوں کے محلے میں نمازیوں کے محلے میں نیکوں کے محلے میں نہیں حالانکہ ایک نیک پڑوسی ہو نا حدیث شریف میں کہ ایک نیک پڑوسی ہو تو اس کے برکت سے سو گھروں کی حفاظت ہوتی ہے نہ قبر میں قبر نیک پڑوسی نہیں مانگتے ہم دنیا بھی ایجوکیشن زیادہ ہو اور وہ سرمایہ دار لوگ ہوں اس کو ہم سیریس طبقہ سمجھتے ہیں حالانکہ چار دیواری میں جو یہ کرتے ہیں نا شیطان کو شرما دیتے ہیں ایسی حرکتیں کرتے ہیں لیکن وہ ہم اس کو ہم سیریس اور وہ سدھرے ہوئے اور سلجھے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں ہر ایک ایسا نہیں ہوتا جنرل بات کرتا ہوں کون کیسا اور کون کیا کرتا ہے یہ آپ سب سمجھتے ہیں تو ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے آخرت کے حساب کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا مال ہمارا عہدہ ہماری قبر میں نہیں آئے گا قبر میں کیا ہوگا دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا آپ کو ایک کوڑے لٹھے کا کفن ملے گا آپ کے وہ ڈبل گھوڑا بوس کی یہ تو سب پرانا ہو گیا تو یہ کہ مطلب ہے کہ کوئی عمدہ لباس آپ کو قبر میں نہیں پہنائے گا وہی جو فٹ پاتھ پر لاوارس کی لاش ملی جو کفن اس کو ملا وہی آپ کو ملے گا ویسی قبر آپ کی ہوگی حالانکہ قبر آدھے قد کی طرح کشادہ ہونی چاہیے لیکن وہ ہم کو تو مکان کشادہ لون بہت بڑا اور اس میں پارک بھی چاہیے تو بارہ دری بھی چاہیے تو صاحب یوں بھی ہو تو اے سی بھی ہو تو اتنے اے سی ہوں پوری پلاننگ بنتی ہے اور بڑا نقشہ بنتا ہے اور یہ وہ اور برسوں میں اس کی تکمیل ہوتی ہے اور قبر کا گڑا اتنا ہوتا اور چونکہ ہماری معلومات نہیں اس لیے وہ اب قبر کا بھی باقاعدہ کاروبار ہے وہ اتنی سی قبر دیتے اور پتہ بھی نہیں کیسی ہونی چاہیے تو آدھے قد کے برابر چوری ہونی چاہیے لیکن کہاں ہوتی ہے اتنی چوری قد پتہ ہی نہیں ہے نا ہم کو تو ہم نے قبروں کو بلا دیا اپنے مکانوں سے محبت رکھی اللہ کرے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی عاشق بن جائیں اس کے لیے میں آپ کو دعوت دوں گا کہ چاہے آپ چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں آپ بڑی شخصیت کے مالک ہوں کچھ بھی ہوں اپنی موت کو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے ہم کو مسجد کو آباد کرنا چاہیے غریبوں کے ساتھ ہی کھڑے ہو کر سب میں نماز پڑھنی چاہیے تو ماشاء اللہ آپ تو دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ورنہ یہاں ہوتے کیوں تو مزید آگے بڑھیے دعوت اسلامی آپ کی اپنی ہے اس کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے لایا کریں مدری قافلوں کے مسافر بنے علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں حصہ لیں اگر قرآن کریم نہیں پڑھا تو شرمائیں نہیں آپ اپنے علاقے کے بالغان کے مدرسۃ المدینہ میں چالیس منٹ کے لیے وقت دے دیں عشاء کے بعد ہی صحیح اور قرآن کریم درست فرما دیں قرآن کریم پڑھ لیں بھلے آپ سمجھتے ہیں مجھے آتا ہے اب ان کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کتنا آتا ہے اور کتنا نہیں آتا ان شاء اللہ درست ہو جائے گا آپ آئیں آج الحمد ہفتہ ہے اور عشاء کے بعد کم و بیش نو بجے ساڑھے آٹھ بجے یہاں جماعت ہے فیضان مدینہ میں نو بجے تقریباً مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا تلاوت نات شریف رسوال جواب آج ہمارے مختلف شعبوں کا یہ سلسلہ بھی ہوتا رہتا ہے آج شعبہ تعلیم کا سلسلہ جس سے غالباً آپ سب کا ہی واسطہ بڑھتا ہوگا تو یوں سمجھو کہ آج آپ کا مدنی مذاکرہ ہے تو اس میں ضرور شرکت فرمائیں نو بجے انشاءاللہ شروع ہوگا اور زیادہ تر بارہ بجے تک ہمارا وقت ہے اگر کچھ بارہ بجے سے اوپر ہو جائے اور آپ کو نہیں بیٹھنا تو بھلے آپ چلے جائیں اگر بارہ بجے تک بھی نہیں بیٹھ سکتے تو آپ ایک گھنٹہ بارہ منٹ میرے کو دے دیں چلیے پچیس منٹ ہی دے دیں بھائی پچیس منٹ کے لیے کم از کم آپ آج مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت فرما لیں آج مدنی مذاکرے میں شرکت کی نیت کر لی ہے نیت سے ہاتھ اٹھا لیں اگر ہاں ماشاء اللہ بیت اور بھائی بیت چاہتے ہیں اور میں تمام اسلام بھائیوں کو مشورہ دوں گا کہ بیت کر لیں کیونکہ امیر علیہ سنت بیت سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ابھی ہمارے بہت سارے گناہوں کا ذکر بھی ہوا توبہ کر لیتے ہیں اور توبہ ندامت کا نام ہے ندامت اللہ ہمیں عطا فرمائے اور امیر سنت ہمیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید بناتے ہیں اور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کرم فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی اور غوث پاک کا یہ بھی ارشاد ملتا ہے کہ قیامت کے دن میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں اچھا اس میں جاتا کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں جاتا اگر ہم کہتے ہیں گوسبا کے مرید بن گئے تو ہونا کچھ بھی نہیں ہے جس طرح دنیا میں ہم بڑوں بڑوں سے تعلقات بنانے کو پسند کرتے ہیں کہ کون کب کدھر کام آ جائے اس طرح یہ بزرگوں سے تعلق بنانا ہوتا ہے اور ان شاء اللہ ان شاء اللہ یہ دنیا اور آخر میں کام آتے ہیں باپا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کو توبہ بھی کروائیں اور اپنا مرید بنا دیں بسم اللہ اللہ اللہ اللہ الرحمن الرحیم والسلام یا یا رسول وعلا حبیب لا الہ الا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بازے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندانی علی شاہ نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک پاس ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب واف اعظم کے مریدوں میں قبول فرم اور القیامت میں غاف پاک کے غلاموں میں اٹھا سلا تو السلام علیکم نبی اللہ نور ایک مسئلہ آخر میں عرض کر دوں یہ جیسے یوں بیٹھنا اس کی صورت ہے کہ ویسے یوں بیٹھنا مکر تنظیحی ناپسندیدہ اچھا نہیں یہ بھی دونوں سیم ہے بغیر ضرورت کے اس کو بھی منع ہے مکر تنظیح اچھا نہیں ہے البتہ نماز اور طباب نماز نماز کے جو چیزیں تابع ہیں اس میں اور نماز میں یہ مکرو تحریمی ہے مثلا نماز کے انتظار میں بیٹھا اب جیسے عام حالات میں ہم بیٹھے ہیں تو گناہ نہیں ہے مکر و ہے لیکن اگر یہ عادت ہوگی تو نماز کے انتظار میں جو بیٹھے ہوں گے تو یہ اب ناجائز اور گناہ ہے تو اس لیے اس کی عادت نکال دیں اسی طرح اس کرنے کی بھی کہ یہ بھی اگر نماز کے انتظار میں بیٹھا اور یوں کیا وہ مکر و تحریمی مکرو تحریمی ناجائز اور گناہ ہوتا ہے وہ جہنم کے عذاب کی حقداری ہے اللہ گناہ رحم اللہ ہو رہی میٹھے میٹھے اسلام بھائی انشاءاللہ شاء اللہ فرسٹ اپریل کو بعد نماز ظہر تقریباً دو بجے یہیں پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تاجر اجتماع کا سلسلہ ہوگا آپ تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ ضرور اس میں دوسرے اسلامی بھائی کو ساتھ تشریف لائیے گا